شام میں اس زمانے میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کے ماتحت سردار اور رئیس ہوا کرتے تھے ان سرداروں اور رئیسوں کی حیثیت نیم آزاد جیسی تھی اپنے علاقے میں یہ بھی ایک طرح کے چھوٹے موٹے بادشاہ تھے ان کے یہاں محل سرائے بھی تھی اور دربار بھی گرم ہوتے عیش و عشرت کی محفلیں اور مسرت کے جشن بھی ہوتے قیصر روم کے ماتحت بہت سے رئیس اور سردار تھے ان میں شام کے سرحدی علاقے کا شرجیل بن امر نامی ایک رئیس تھا حضور نبی کریم علیہ السلاط و تسلیم نے جب بادشاہوں اور حاکموں کے نام مکتوب ہدایت اور دعوت نامے بھیجے تو ایک خط شرجیل کے نام بھی حضرت حارث بن عمیر کے ہاتھ روانہ فرمایا شرجیل رسول اللہ کا نام گرامی پڑھ کر آگ بگولا ہو گیا اور نامہ بر حضرت حارث کو قتل کر دیا رسول اللہ کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور نے حارث کے خون کا قصاص لینے کے لیے تین ہزار کی جمعیت حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں بلقا کی طرف روانہ کی زید ایک غلام تھے جن کو حضور نے آزاد فرمایا تھا انہی کی سپہ سالاری میں انصار و مہاجرین کے اشراف نے سپاہی بن کر اللہ کے راستے میں لڑنا ہنسی خوشی قبول کر لیا حضور نے ہدایت فرمائی کہ زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر تیار فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لیں وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالاری کے فرائض انجام دیں حضرت عبداللہ بن رواحہ بڑے رتبے کے صحابی تھے قیبر کے یہود سے پیداوار کی بٹائی لینے کے لیے ہر سال فصل پر جایا کرتے تھے بلند پایا شاعر بھی تھے جیش اسلام مدینے سے ادھر روانہ ہوا ادھر پرچہ نویسیوں اور جاسوسوں نے شرجیل کو اطلاع دی کہ مسلمان حضرت حارث کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے علاقے میں آ رہے ہیں شرجیل نے جنگی تیاریاں شروع کر دی اور تھوڑی مدت میں ایک لاکھ کے قریب جرار فوج کیل کانٹے سے لیس کر لی دوسری طرف خود قیصر روم بھی بہت بڑا لشکر لے کر سرحد کے ایک اہم مورچے پر آ کر جم گیا کافروں کی فوج کی کوئی شمار نہ تھی ساز و سامان لا تعداد تھا بادیا نشینوں کا شہن شاہی اور امارات سے مقابلہ تھا بھی پرایا یہاں کے جنگلوں وادیوں نقلستانوں پہاڑیوں اور راستوں سے بھی واقفیت نہ تھی مگر مسلمان اللہ کا نام لے کر باطل پرستوں سے ٹکرا گئے بڑے گمسان کرن پڑا مسلمان بڑی پامردی اور جام بازی سے لڑے اسلامی فوج کے کمانڈر حضرت زید نے اتنی برچیاں کھائیں کہ شہادت کا جام ہٹوں سے آ لگا ان کے بعد حضور رسول کریم کے ارشاد کے مطابق حضرت جعفر تیار نے فوج کی کمان سنبھالی اور پرچم اسلام ہاتھ میں لے کر دشمنوں کی فوج میں گھس پڑے کچھ دیر تک سواری پر لڑتے رہے پھر سواری سے کود کر زمین پر اترے اور اس قدر بہادری اور جرت کے ساتھ لڑے کہ دشمنوں کے چھکے چھڑا دیے جعفر تیار جدھر کا رخ کرتے کافروں کی فوج کائی کی طرح پھٹ جاتی آخر کار زخموں سے چور ہو گئے اور شہادت کی سعادت حاصل کی عبداللہ بن عمر نے جب ان کی لاش دیکھی تو حضرت جعفر تیار کے جسم پر تلواروں اور برچیوں کے سو کے لگ بھگ زخم تھے مگر یہ سب کے سب زخم سامنے کی طرف تھے جعفر کی پیٹ پر ایک خراش بھی نہ تھی جعفر تیار کی شہادت ہو چکی تو ان کی جگہ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے لے لی عبداللہ بھی خوب لڑے یہاں تک کہ شہادت سے ہو گئے لشکر اسلام کے تین سپہ سالار جب در پہ شہید ہو چکے تو حضرت قالد نے علم ہاتھ میں لیا اور شجاعت و دلیری کے کارزار میں جھنڈے گاڑ دیے اس دن ایک نہیں آٹھ تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ ٹوٹ کر گری مسلمانوں کی جمعیت بہت سے بہت تین ہزار تھی اور کپار کی تعداد کم سے کم ایک لاکھ حضرت خالد نے موقع کی نزاکت کا اندازہ لگایا اور اتنی جرار فوج کے نرغے سے مسلمانوں کا لشکر نکال لائے بے جگری بہادری اور شجاعت کا بے محل استعمال بعض موقع پر وبال جان بن جاتا ہے فوج کا بہترین کمانڈر اور کامیاب جنرل وہ ہے جو مار کے رزم قتال کی نفس کو پہچان سکے فتح مکہ ہجرت نبوی کے آٹھویں سال کا واقعہ ہے کہ حضور مسجد میں تشریف رکھتے تھے اتنے میں ایک شخص انتہائی درد انگیز لہجے میں فریاد کرنے لگا اے خدا میں محمد کو وہ عہد یاد دلاتا ہوں جو ہمارے اور ان کے قدیم قبیلے میں ہوا ہے اے خدا کے رسول ہماری مدد کر اور خدا کے بندوں کو بلا حضور نے استفسار حال فرمایا تو معلوم ہوا کہ قریش کے ایما بلکہ ان کی مدد سے بنو بکر نے بنو قضا کا حدود حرم میں بھایا اور معاہدہ شکنی کی سلح حدیبیہ کی شرائط کی بنیاد پر بنو قضا اور مسلمان ایک دوسرے کے حلیف ہو گئے تھے یہی مسلمانوں کے حلیف قضا بھیڑ بکری کی طرح حدود حرم میں ذبح کر دیے گئے امر بن سالم اپنے قبیلے کی طرف سے فریاد لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اس سلسلے میں تمام واقعات اور مکمل تفصیل سن کر حضور بہت زیادہ متاثر ہوئے اور قریش کے پاس تین شرطیں لے کر قاصد روانہ فرمایا پہلی شرط یہ تھی کہ قضا کے مقتولوں کا خوں بہا دیا جائے دوسری شرط یہ تھی کہ قریش بنو بکر کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لے اور آخری شرط یہ تھی عام اعلان کر دیا جائے کہ میں جو معاہدہ ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا قریش کے نمائندے نے قاصد رسول سے کہا کہ پہلی دو شرطیں ہمیں قبول نہیں البتہ تیسری شرط منظور ہے جب قاصد مدینہ واپس چلا گیا تو قریش کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم نے جواب دینے میں اجلت اور شدت سے کام لیا ابو سفیان کو انہوں نے مدینہ بھیجا اور ابو سفیان نے کے صلح نامے کی تجدید کی کوشش بھی کی مگر اب معاملہ صلح اور تجدید صلح کی حد سے گزر چکا تھا کفار قریش کی مسلسل بدہدیاں سازشیں اور اسلام دشمنی کسی مصالحت اور سمجھوتے کی مستحق نہ ابو سفیان کی سفارت ناکام رہی تاریخ اپنا ورق الٹ چکی تھی سچائی کامیابی کے افق سے جھانک رہی تھی اور باطل کو آپ آپ ہی ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے حضور نے مکہ کی طرف کوچ کا اعلان فرما دیا چند دن میں کوچ کی تیاریاں مکمل ہو گئیں یہاں تک کہ رمضان کی دس تاریخ آٹھ ہجری کو حضور دس ہزار فدائی اور عقیدت مند صحابہ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا یہ مقدس لشکر مکے کے حدود میں داخل ہوا حضور نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ جاؤ ابو سفیان کو قلعہ کوہ پر لے جا کر کھڑا کر دو تاکہ وہ اپنی آنکھ سے اللہ کی فوج کے جلال و سطوت کا مشاہدہ کر لے سب سے پہلے قبائل عرب کی فوجوں نے پیش قدمی کی قبیل غفار کا علم سب سے آگے لہرا رہا تھا پھر دوسرے قبیلوں کے جانباز سپاہی ہتھیاروں سے سجے ہوئے نعرے تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے ابو سفیان اس منظر کو دیکھ کر سہم سہم جاتا تکبیروں کے پرجوش ناروں نے اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے کر دیے یا تو وہ زمانہ تھا کہ مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے یکسر تنگ ہو گئی تھی اور خدا کے پرستار انتہائی مظلومیت اور بے کسی کی زندگی بسر کر رہے تھے یہاں تک کہ خود ذات ماپ کو مکہ چھوڑ دینا پڑا اور آج مکہ کی فضا میں اسلام کے پرچم لہرا رہے تھے مظلومیت فتح اور غلبے سے بدل گئی کفر چھپنے کے لیے پناہ ڈھونڈ رہا تھا اور باطل کی سطوت سر بگرے ماں بلکہ خاک بسر تھی تمام قبیلوں کے دستوں کے بعد انصار کی باری آئی تلوار نیزے ترکش زرہیں علم اور سب سے بڑھ کر ان کا جوش مسرت حسن خلوص اور جذبہ عقیدت قریش اس احتمام کو دیکھ کر کانپ کانپ گئے یہ انصار تھے رسول اور صحابہ کے مددگار جنہوں نے مہاجرین کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا اسلام کی حمایت میں سدا سینہ سپر رہے مقدس جنگوں میں جن کی شجاعت اور جوش جہاد کے افسانوں سے تاریخ اسلام کی اوراق ہمیشہ مزین رہیں گے قبیلوں کے تمام دستے ایک ایک کر کے گزر چکے تو سب سے آخر میں خود محمد مکی مدنی العربی کی سواری باد بہاری مکہ سے گلی کچوں کو مہکاتی ہوئی اور کے ذروں ما و مہر بناتی ہوئی نظر آئی حضرت زبیر بن الوام کے ہاتھ میں علم نبوی تھا اور حضور نے فرت توازے اور جذبہ تشکر سے سر مبارک کو جھکا لیا تھا کہ جبین مبارک کجاوے سے لگ گئی تھی جس وقت انصار کا لشکر مکے میں داخل ہوا تھا تو حضرت سعد بن عبادہ جیش انصار کے علم بردار تھے ان کے منہ میں جوش کی حالت میں نکل گیا کہ آج گمسان کا دن ہے آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا اس جملے کو جس قریشی نے سنا لرز گیا ابو سفیان نے جب کو نبوت کو دیکھا تو ڈرتے ڈرتے شکایت کے لہجے میں پکارا آپ نے سنا عبادہ کے بیٹے سعد انصار کے علمبردار نے کیا کہا تھا حضور نے فرمایا سعد نے ٹھیک نہیں کہا آج تو کعبے کی عظمت کا دن ہے اس ارشاد کے بعد حضور نے حکم فرمایا کہ جیش انصار کا علم سعد بن عبادہ سے لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا جائے بام حرم پر معصوم کبوتر مسرت سے رقص کر رہے تھے آج کعبے کی تطہیر کا دن تھا ہجرت کے دن سے لے کر آج تک حرم کا ذرہ ذرہ دلگیر تھا مگر اب ان کے دن پھر گئے بے جان ذروں کے منہ میں زبان آ گئی اور گویا ہی بھی زبان حال سے عرض کر رہے تھے حضور جب سے آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہم پر مسرت کی ایک سیر بھی طلوع نہیں ہوئی ہم اسی دن سے سرکار کی راہ دیکھ رہے ہیں ہم پر کیسے کیسے سخت وقت گزرے اور کیسی کیسی بیانک قبریں ہم تک پہنچی کبھی یہ کہ کی جنگ میں محمد ابن عبداللہ کو شہید کر دیا گیا مسلمانوں کی ترکی تمام ہو گئی کبھی یہ کہ مدینہ کے یہود اور منافقین نے گاجر مولی کی طرح صحابہ کو کاٹ ڈالا اور کوئی دن میں یہ بھی سن لینا کہ عبد المطلب کے گھر کا چراغ بھی گل ہو گیا اور حضور آپ سے جنگ کرنے کے لیے جب کفار قریش گزرے ہیں تو ان کے جوش و خروش کے مناظر دیکھ دیکھ کر ہم سہ میں جاتے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ بار الہ اپنے نبی اور انسانیت کے غمقار نبی کی مدد فرمانا اللہ نے ہم نا چیز ذروں کی سن لی حضور تشریف لے آئے قریش کے فقر و غرور کے جھنڈے آپ ہی آپ سر نگو ہو گئے قریش مسلمانوں کی فوج دیکھ کر سراسیم اور بدہواس ہو گئے مقابلے کی کسی میں ہمت نہ تھی ان کے کے بازو شجاعت آج چھل ہو گئے تلواروں جوہر آپ آپ ہی دھندلے ہوئے جا رہے تھے جرتیں جواب دے رہی تھیں اور عرب کی آبائی غیرت پر اوس سی پڑ گئی مگر اس حالت میں بھی قریش کی ایک ٹولی سے ضبط نہ ہو سکا اس نے ہمت کر کے حملہ کیا اور کرز بن جابر فہری اور حبش بن اشر دو صحابیوں کو شہید کر دیا حضرت خالد تلوار چلانا نہیں چاہتے تھے وہ دیکھ چکے تھے کہ بن عبادہ کے یہ الفاظ کہ آج گمسان کا دن ہے کعبہ آج حلال کر دیا جائے گا رسول اللہ کو پسند نہیں آئے مگر جب کہ دوسری طرف تلواریں اپنا کام کر رہی تھیں طرح دے کر خاموش بیٹھے رہنا اور مارک کے جدال و قتال سے صرف نظر کرنا بھی کسی بھی طرح مناسب نہ تھا خالد نے بھی تلوار کا جواب تلوار سے دیا یہاں تک کہ کفار میدان سے بھاگ نکلے ان کے تیرہ آدمی کام آئے مقتولوں کی لاشیں بھی وہ ساتھ نہ لے جا سکے خالد کے تیور اتاب آلودہ تھے ننگی تلوار پر کافروں کے لہو کا غازہ ملا تھا حضور نے خالد سے پر فرمائی خالد اور دوسرے صحابہ نے پورا واقعہ بے بیان کر دیا معلوم ہوا کہ جنگ کا آغاز کفار قریش نے کیا تھا چھیڑ چھاڑ انہی کی طرف سے ہوئی انہیں وہی لوگ تھے مسلمانوں کو بدرج مجبوری مدافعت کے لیے تلوار اٹھانی پڑی مسلمان خاموش رہتے تو خود ارض حرم میں بدر احد کی تاریخ دہرائی جاتی اس اطلاع کے بعد زبان نبوت سے ہوا کہ حکم الہی یہی تھا مکہ میں مقام قیف قیف کو حضور کے قیام گاہ کا شرف حاصل ہوا بنو ہاشم کی مظلومیت اور بے کسی کی تاریخ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا اب سے چند سال پہلے جب کفار قریش نے بنو ہاشم کا مکمل بیکاٹ کر دیا تھا اور یہ قاندان خود رسول اللہ کی ذات گرامی سمیت جہاں محصور تھا یہی وہ مقام تھا کل کا محسور اور قیدی آج کا فاتح تھا جنہوں نے اسے محسور کیا تھا اور قید رکھا تھا آج وہ اس کے چشم و کرم کے محتاج تھے زمانہ کروٹ بدل چکا تھا رب کی تاریخ دوسرے انداز پر لکھی جا رہی تھی اور کفار قریش کی عظمت کے ستارے اب جھل ملا رہے تھے بلکہ ڈوب رہے تھے حق بہت دن تک مظلوم نہیں رہ سکتا ظلم کی ناؤ سدا ایک ہی رخ پر نہیں بہ سکتی باطل پرستوں کو ایک مقررہ زمانے تک ڈھیل دی جاتی ہے جب پاپ کا گھڑا بھر چکتا ہے تو ایک ہلکی سی موج اسے ڈبونے کے لیے بہت کافی ہے سدا سے یہی ہوتا چلا آیا یہ اللہ کے قانون کی سنت ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی رسول اللہ کانے کعبہ میں تشریف لائے حرم کے و دیوار نے خوشامدید کہا سلام طائف و مکہ کے مظلوم نبی سلام درود ہے عہد کے زخمی درود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلانے والے سقی اہلن و سہلن کے مقدس مزدور خوشامدید انسانیت کے سب سے بڑے غمقار سلاد و سلام بے کسی کی حالت میں مکہ سے ہجرت کرنے والے مسافر آداب کورنش بھوکابا جس کی بنیادیں سیدنا ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے مقدس ساتوں نے اٹھائی تھی اور جو صرف خدا واحد و یکتا کی پرستش اور عبادت کے لیے مخصوص تھا نادان اور جاہل قریش نے اسے بت خانہ بنا رکھا جگہ جگہ پتھر اور لکڑی کے بت نصب تھے اور دیواروں پر تصویریں بنی تھیں حضور نے کعبے میں داخل ہو کر چھڑی سے ایک ایک بت پر ضرب لگائی یہ آیت پڑھتے ہوئے جال حق وزا کل باطل ان الباطل کا نظہ کا حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کے لیے ہی تھا بت ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر گرنے لگے جن کے روبرو صدیوں قریش کی پیشانیاں کم ہوئی تھی آج وہ خود زمین بوس بلکہ پامال ہو رہے تھے اس منظر کو دیکھ کر حجر اسود مسکرا مسکرا دیا مرزا رحمت کی خوشی کے مارے باچھیں کھل گئیں اور حتیم مسرت کے اثر سے جھومنے لگا کفار مکہ نے کعبہ کی دیواروں پر پیغمبروں اور فرشتوں کی تصویریں بھی اپنے خیال کے زور سے بنا دی تھی ان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تصویریں بھی تھی دکھایا یہ گیا تھا کہ دونوں مقدس پیغمبروں کے ہاتھوں میں کمار بازی کے تیر ہیں حضور نے ان تصویروں کو مٹاتے ہوئے ارشاد فرمایا یہ قوم نہیں جانتی کہ انبیاء ہرگز جوا نہیں کھیلتے مکہ میں داخل ہوتے ہوئے اعلان فرمایا گیا جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے جو شخص دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے اور جو شخص ابو سفیان کے یہاں پناہ لے گا وہ بھی اپنے آپ کو معمون سمجھے کفار قریش رسول اللہ کے سامنے آئے شرماتے ہوئے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے دل اندر سے کہہ رہے تھے کیا کہ جان کی خیر نہیں ہمارے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا ایک ایک شہید مسلمان کے خون کے قصاص کا آج دن ہے ہمیں اپنے کرتوتوں کی سزا بھگتنی ہی پڑے گی ابو جندل کی پیٹ سے لے کر بلال حبشی کے سینے تک کتنے جسم ہیں جن کو ہم نے نہیں چھیدا نہیں تپایا اور نہیں داغا ہمارے ہی ظلم و ستم کے سبب محمد ابن عبداللہ کو گھر سے بے گھر ہونا پڑا اور پھر جب وہ مدینہ میں پہنچ گئے تو وہاں بھی ہم نے انہیں چین سے کس دن بیٹھنے دیا ہمارے ہی سردار ابو سفیان کی بیوی نے محمد کے پیارے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اور ابن قمیہ ہمی میں سے تو تھا جس کی تلوار نے ابن عبداللہ اور در یتیم آمنہ کے چہرے کو لہو لہان کر دیا تھا مگر رحمت عالم نے فرمایا لا تسریب علیکم فانتم تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں جاؤ تم سب آزاد ہو بس یوں سمجھو کہ قاتلوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھا کر اتار دیا گیا تلواریں گردن کے قریب لا کر روک دی گئیں موت کا فرشتہ حلقوموں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا چکا تھا کہ اسے تھما دیا گیا انسانیت کی پوری تاریخ افو درگزر کی اس مثال سے قالی ہے یہ ہر کسی کی نہیں صرف رحمت للعالمین ہی کی شان تھی اور یہ وصف آپ ہی کے لیے مخصوص تھا سلام اس پر کہ جس نے کن کے پیاسوں کو قبائے دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی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 کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے درود اس پر کہ جس کے قلق کی تفسیر قرآن ہے ایک مدت کے بعد صفا کی قسمت جاگی تھی کہ سرور کائنات وہاں تشریف لائے صفا میں ایک اونچی جگہ پر حضور تشریف فرما ہوئے اور کافروں سے اسلام کے لیے بیت لینی شروع کی قبول اسلام اور شرف بیت کا سلسلہ بہت دیر تک جاری رہا ناپاک آج پاک کیے جا رہے تھے دلوں کی سیاہی ایمان حیات سے دھل رہی تھی کردار اور سیرتیں بدل رہی تھی غرور اور حسب کا ابتقار آج مٹ رہا تھا بیت کے شرف اور قبول حق کی سعادت میں عورتیں بھی برابر شریک تھی آج ان کی غلامی کی زنجیریں بھی کٹ رہی تھی اور ان کی قسمت کا ستارہ بھی شرف و عزت اور احترام و محبت کے فق سے چمک رہا تھا یہ محمد رسول اللہ تھے نیکیوں میں سب سے بڑے پاک بازوں میں سب سے زیادہ پاک باز حضور کی سیرت مقدسہ اور سوان حیات میں یہ چیز کہیں نہیں ملتی کہ آپ نے کسی نامحرم عورت کا ہاتھ کبھی چھوا ہو اس لیے فتح مکہ کے دن جب عورتیں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوتی تو حضور ایک پیالے میں دست مبارک ڈال کر نکال لیتے اور پھر عورتیں اس پیالے کے پانی سے اپنی انگلیاں یہ عورتوں سے کا طریقہ تھا مکہ مکہ میں تمام کفار کے دل ابھی صاف نہیں ہوئے تھے کسی کسی کے دل میں ابھی کھوٹ باقی تھی فتح مکہ کے دوسرے دن کا واقعہ ہے کہ حضور کابت اللہ کا طباف فرما رہے تھے عمیر کا جوشیلا بیٹا فضالہ گھات میں تھا اس نے دیکھا کہ حرم میں لوگوں کی اس وقت بھیڑ نہیں ہے دکا آدمی آ جا رہے ہیں رسول اللہ کے جسم پر کوئی ہتھیار بھی نہیں ہے بالکل نہتے ہیں ایسا موقع پھر نہیں آئے گا لاؤ قاتلانہ حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دوں محمد قتل ہو گئے تو مکہ کی تاریخ کا رخ اسی آن بدل جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اسلام اور اہل اسلام کی ساری گرم جوشی انہی کے دم قدم سے ہے دلہا نہ رہا تو باراتی بھی تتر بتر ہو جائیں گے اس شخص نے ہماری آبائی عظمت کے صحیفوں کو پارا پارا کر دیا اور عدنان کی روحیں تڑپ رہی ہوں گی کہ قریش کا وقار میں مل گیا فضالہ تلوار ابا میں چھپائے ہوئے رسول اللہ کے نزدیک آیا کیا فضالہ آ رہا ہے رسول اللہ نے دریافت فرمایا جی ہاں میں فضالہ ہی ہوں فضالہ نے جواب دیا تم ابھی اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے رسول اللہ نے کہا جی کچھ نہیں میں تو دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا تھا فضالہ کے اس جواب پر حضور کو ہنسی آ گئی اور ارشاد فرمایا تم اپنے خدا سے معافی چاہو یہ کہہ کر حضور نے فضالہ کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا فضالہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میرے دل میں رسول اللہ کی ذات سے بیزاری تھی مجھے جھنجلا ہٹاتی تھی کہ ان کی بدولت ہم قریش کی خاندانی عظمت پامال ہو گئی مگر حضور کے دست مبارک کے مس ہوتے ہی میرا سینا سکون و اطمینان کا گنجینا بن گیا اور آپ کی محبت اور عقیدت کا دریا جوش مارنے لگا فضالہ مکے کے نوجوان تھے جن کی راتیں جام و مینا اور پریوشوں کے جھرمٹ میں بسر ہوتی شراب پی نشا ہوا اور بہت سی ہوسناک کاغوشوں کو پذیرائی کے لیے تیار پایا پاک بازی کے تصور سے اہل مکہ کی دنیا کوسوں دور تھی گانا بجانا پینا پلانا نامحرم عورتوں کے ساتھ اختلاط کمار بازی فحش باتیں ہر شخص کی یہ تمنا اتنی برس پڑے کہ نہالو شراب میں فضالہ جب حضور رسول کریم علیہ السلاۃ و تسلیم کے پاس سے واپس ہوئے تو راستے میں ان کی محبوبہ کا گھر پڑتا تھا اس عورت نے دور سے دیکھا تو فضالہ کے چہرے کو بدلا ہوا پایا نگاہیں اب جھکی ہوئی تھی جیسے بار حیا سے اب زمین سے لگ کر پھر اٹھیں گی نہیں عورت محسوس کر رہی تھی کہ فضالہ نے غلط انداز نگاہ سے بھی اس کی طرف نہ دیکھا فضالہ قریب سے گزرے تو اس نے خود ہی ٹوک کر کہا فضالہ میری ایک ذرا سی بات تو سنتے جاؤ حضرت فضالہ نے نگاہیں نیچی کر کے جواب دیا نہیں نہیں خدا رسول ایسی باتوں سے مجھے منع کرتے ہیں اللہ غنی یا تو حوث ناکی اور معصیت کوشی کا وہ عالم اور اب پاک بازی کا یہ انداز کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا حضور کا جن دنوں مکہ میں قیام تھا وہاں ایک ایک اور واقعہ پیش آیا بن عبداللہ کی لڑکی فاطمہ نام کی تھی اس نے عجیب تماشا کیا چند گھرانوں میں چلی گئی اور عزیزوں اور جاننے والوں کے نام سے دھوکہ دے کر زیورات لے آئی پھر ان کو بیچ کھایا یہ مقدمہ رسول اللہ کے سامنے پیش ہوا لوگوں نے مشورہ کر کے حضرت اسامہ بن زید سے کہا کہ آپ رسول اللہ سے سفارش کر دیں کہ فاطمہ بن کو حضور چھوڑ دیں اس بیچاری سے بھول چوک ہو گئی مکہ کا ماحول ہی اسی قسم کا رہا ہے حضرت اسامہ نے حامی بھر لی بلکہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر سفارش بھی کر دی اس پر حضور کے چہرے مبارک کرن متغیر ہو گیا فرمایا تم حدود اللہ کے بارے میں مجھ سے سفارش لے کر آئے ہو حضرت اسامہ کو اپنی حرکت پر بڑی ندامت ہوئی لجاجت کے ساتھ عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے خدا سے مغفرت طلب فرمائیے میں معافی چاہتا ہوں جس دن اسامہ نے سفارش کی ہے اس کی شام کو حضور نے مسلمانوں کے عام مجمع میں تقریر فرمائی گزشتہ ہلاکت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ان میں سے کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا